موسیٰ بن عقبہ نے ابو زینات سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا ان میں سے ہر ایک کے حمل میں ایسا بچہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو نوے